رضی اللہ عنہ شاہ رسول تھے اور ممبر مسجد نبی شریف سے ناز شریف سناتے تھے تو یہ میرے شیخ میرے سائی میرے مرشد عارف بلّہ شیخ العرب رجم حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ جو ناز شریف آئے یہ صبح مدینہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ ریکارڈ کر سکتے ہیں مووی ہم تصویریں نہیں بنواتے یعنی مدینہ شریف کی صبح بھی عجیب ہے مدینہ شریف کی شام بھی عجیب ہے وہاں جب جاتے ہیں تو صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یعنی مدینہ شریف میں رہنے والوں جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں تمہیں مبارک ہو تم مدینہ منورہ میں رہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتے ہو ماشاء اللہ ماشاء مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مد نظر ہے ترام مدینہ مدینہ شریف میں جب ہم لوگ چلیں تو یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک لگے ہوں گے فاطم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے قدم بھی وہاں لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ منورہ لے جائے یہ پیسوں سے نہیں جاتے جس کا بلاوا اللہ تعالیٰ جس پہ فضل فرماتے ہیں اس کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے مگر حض معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میری سنت پہ چلتا ہے نظامانی گاؤں میں رہ کے سنتوں میں چلتا ہے ماشاء اللہ اور گناہوں سے بچتا ہے مگر روزہ مبارک سے دور ہے ہم لوگ روزہ مبارک سے دور ہیں نا اس وقت جعلی مبارک سے دور ہے نا اس وقت ہم لوگ مگر ہم سنتوں میں چلتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان دیتے ہیں تو گویا کہ ہم روزہ مبارک سے قریب ہیں ہمارا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے اور ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے وہاں بھی ٹی وی دیکھتا ہے داڑھی صاف کرواتا ہے اور ناچتا ہے اور گانے دیکھتا ہے فلمیں دیکھتا ہے تو یہ اس کا دل تو اس کا جسم تو قریب ہے مگر اس کا دل دور ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اصل اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلتا ہے آسان سے سنت بتا رہا ہوں کھانا تو ہم سب لوگ کھاتے ہیں صبح کا ناشتہ بھی چل رہا ہے دوپہر کا کھانا شام کی چائے رات کا کھانا اردو سمجھ میں آ جاتی ہے نا آپ لوگ ورنہ سندھی سائیں بھی بیٹھے ہیں وہ سندھی میں اس کا ترجمہ کر دیں گے اردو سمجھ لیتے نا تو کھانا تو ہم لوگ یہ ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں اردو ہو سندھی ہو پنجابی ہو پٹھان ہو سب زبانیں اللہ کی نشانی ہیں ہمیں تو اللہ کا عزت والا شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جتنا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے اتنا ڈر جائیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں مخلوق کی پرواہ نہ کریں کہ مخلوق کیا کہے گی اگر میں داڑھی رکھ لوں گا عورتیں اگر میں شریک پردہ کر لوں گی تو میری شادی نہیں ہوگی یا مجھے لوگ میرا ملا نہیں کہیں گی لوگ یہی بولتے ہیں ملا ہو گئے چٹائیوں <laughs> پہ بیٹھو گے ارے اگر سچے اللہ والے بن جائیں انشاءاللہ دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا قرآن شریف میں آتا ہے یتق اللہ یا جان لو مکھ قرآن شریف کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں کہ جو تقوی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے سارے اس کو ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اخراج دے دیں گے یہ مصیبت وہ مصیبت ہم لوگ تقوا سے نہیں رہتے اور سے رہنا کوئی مشکل نہیں ہے تقوا اس کا نام نہیں کہ ہم بہت زیادہ پوری رات نفل پڑھیں تحجد پڑھیں بہت زیادہ اشراق پڑھیں یہ بھی تقوا کا حصہ ہے تقوا کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائی ان کو چھوڑ دے یہ شخص ہے عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے گناہوں سے بچنے میں غم کو اٹھانا یہی تو ہے عشق و محبت کی باتیں ملتظم پہ تو سبھی لوگ چمٹ لیتے ہیں روزہ مبارک پہ سبھی آنسو بہا لیتے ہیں وقت بھی لگانا کوئی مشکل نہیں وقت لگا لیتے ہیں ماشاء اللہ اور بیان بھی کر لیتے ہیں مر کمال ہے عشق تو مر مر کے جینا ہے <laughs> مطلب کمال تو یہ ہے کہ عورت سامنے آ جائے حسین و جمیل چڑھتی جوانی ہو اور پھر ہمت کر کے نظر جھکا لے یہ تقوا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہاں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا موبائل پہ گندی تصویریں بھری نہیں ہے دل چاہ رہا ہے یار دیکھ لوں ننگی تصویر مگر نہیں دیکھتا اللہ کے خوف سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہ تقوا ہے دل چاہ رہا ہے جھوٹ بولنے کا جھوٹ نہیں بولتا اور سچ بول دیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے مومن بندہ جھوٹ بولے بدبو بہت دور تک جاتی ہے جھوٹ تو عام ہو گیا ہے بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ داڑھی رکھنا اچھی بات ہے داڑھی رکھنا واجب ہے داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے ایک مٹھی داڑھی ادھر سے رکھنا ایک مٹھی یہاں سے رکھنا ایک مٹھی یہاں تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنی اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ یہ بیبی بی ایڈ کہتے انگلش میں اس کو <laughs> انگلش میں بیبی بی ایڈ کہتے ہیں داڑھی جو بچوں آئے یہ رکھنا بھی واجب ہے یہ ہونٹوں کے نیچے جو ہوتا ہے اگر ہمارا چھوٹا بچہ منہ میں انگلی دیتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں بیٹے منہ میں انگلی دیتے اس کو اور اس کو پیار سے ہٹا دیتے ہیں اسی طرح یہ منہ میں اجائیں لگے تو اس کو تیل لگا کے نیچے کر لیں میرے شیخ فرماتے ہیں اس کو نیچے کر لوں بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے اس طرح یوں کر کے نیچے کر لیں اس کو کاٹنا بھی صحیح نہیں ہے اگر سو سال کے ہو جائیں گے یہ اتنا ہی چھوٹا سا بچہ رہے گا یہ اتنا نہیں بڑھتا <laughs> اور داڑھی ایک مٹھی سے بڑھ جاتی ہے پھر ایک مٹھی سے بڑھ جائے پھر کاٹ سکتے ہیں ایک مٹھی زیادہ ہو جائے کینچی سے خود ہی کاٹ لیجیے نائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نہ ہی آپ کی ڈاڑی کو سٹول کر دے گا پھر جو ہے آدھے مسٹر رہیں گے آدھے مولوی رہیں گے <laughs> بھائی پورے پورے دن میں داخل ہو جانا چاہیے اور جو ہے ایک بات بتا دوں یہ بھی بہت خاص بات ہے دین ہم سب کے لیے یہ صرف امام صاحب کے لیے یا مفتی صاحب کے لیے یا مدرسے والوں کے لیے تبلیغ والوں کے لیے دین نہیں ہے ہم سب کے لیے دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے رحمت اللہ علیہ بن کے تشریف لائے نا بھائی بتائیے جی۔ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بوڑھوں کے لیے عورتوں کے لیے پورے نظامانی گاؤں کے لیے کافروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے نبی صلاحت وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم لوگوں نے کافروں کے طریقوں کیوں اختیار کیے گے جب قرآن شریف میں اللہ کا وعدہ سچا ہے جو نیک عمل کرے گا مرد یا عورت من عاملہ صالحا من مین ذکر انا انسا لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں ہے پہلے <laughs> خواتین و حضرات نہیں ہیں حضرات و خواتین من ذکر نہ او ہنسا چاہے مرد ہوگا یا عورت تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور مزیدار زندگی ادا فرمائیں گے یہ شراب اور زنا میں مزہ نہیں ہے ننگی فلموں میں مزہ نہیں ہے بیوی کی پٹائی کرنے میں مزہ نہیں ہے اللہ اور رسول کے احکامات پہ چلنے میں مزہ ہے ایسا مزہ ملتا تھا کہ صحابہ کرام جانے قربان کر دیتے اس دین کے اوپر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو ہے نا آج ہم تھوڑی سی دیر کی لذت ہوتی ہے گناہ کے اندر تصویروں کے اندر مائیوں مہندی میں ڈھول ڈھرپے کے اندر تھوڑا سا مزہ ملتا ہے اور جو ہے شیطانی مزہ ہوتا ہے شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اللہ اور رسول کو ہم ناراض کر دیتے ہیں یہ مانا گناہ کے اندر لذت ہے تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے کیسی بغاوت ہے اب یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے کہیں سے بھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو شاید پتا ہو تو یہ کتنے عام پہلے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں اب گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اللہ کی نافرمانی کی آوازیں آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں گانا جب سنیں گے دل میں زنا کے خیال آئیں گے لڑکیوں کو پھنسانے کے خیالات آئیں گے آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گانا زنا کا منتر ہے اور ہم لوگوں کے گھر میں گانے چل رہے ہیں گھر کے بڑے ہی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈھول ڈھاپا ہو جب گھر کے بڑے سدھر جائیں گے انشاءاللہ پھر چھوٹوں کی ہمت نہیں ہوگی گانا بجانے گھر کے اندر مگر اس میں سختی نہیں کرنی محبت سے آہستہ آہستہ کر کے اللہ کی محبت سکھائی جائے فضائل اعمال کی تبلیغ کی جائے محبت سے سکھایا جائے گھر کے اندر کتابیں لا کے رکھیں جس میں منکرات کا بھی پتا ہو مفتی عبدالکروی صاحب کتابیں لا کے رکھے گانے کے بارے میں پردے کے بارے میں تاکہ ہماری گھر والیوں کو ہماری خواتین ہماری مائی کو پتہ چلے کہ گانا کتنا بڑا گنا ہے شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے مگر سنت کے مطابق ہونی چاہیے شادی میں یہ تو نہیں کہ گانا بجانا ہو اور اس میں گانے میں کیسی کیسی آوازیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں باہوں میں آ جا اے اے لڑکی تو اس پہ جان بھی قربان ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ایمان بھی چلے آتا ہے اس میں ایمان بھی قربان آپ پریشان نہیں ہو یہ دین یہ بھی دین کی باتیں ہیں منکرات پہ تو بولنا ہی چھوڑ دیا گیا آج کل کیونکہ ڈرتے ہیں کمیٹی والوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بیان کر دیا اگر انشاءاللہ محبت کے ساتھ بیان کریں گے لوگوں کو اسی کی طلب ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی طرف آئے مگر بہت سے لوگ تو بالکل ہی نا امید ہو کے بیٹھ گئے اور تھوڑے بہت جو لوگ چلنا چاہتے ہیں چلتے ہیں اور پھر بالکل ہی جو گنا ہو گیا مایوس ہو کے بیٹھ گئے مایوس نہ ہو توبہ کر لیں توبہ سب گنا معاف ہو جاتے ہیں تو بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں گانا جو ہے یہ اس سے یہ منافق کی نشانی ہے منافقانہ حرکت ہے اس سے سچی توبہ کرنی چاہیے اس میں کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے جنت میں مزے ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ناز شریف سنیے اچھی آوازوں میں اتنی ساری ناز شریف جس میں عورتوں کی آواز نہ ہو جس میں میوزک نہ ہو جس میں یوں ہا ہا ہو ہو نہ ہو ایسی بھی آوازیں پیچھے سے حلق سے نکال رہے ہوتے ہیں میوزک کی طرح یہ بھی صحیح نہیں ایسی جو صحیح نعتیں ملتی ہیں ماشاء اللہ میرے شیخ کی ناز شریف ہے جو ابھی آپ حضرات کو سنا رہا تھا مولا یا صلی وسلم دائی من ابدنالبی بی کا فرنگ فلقی هو بلزی الذي ترجى شفاعته هول من ان شاء اللہ یہ زمانہ ایسا ہے اس وقت جو سنتوں کو زندہ کرے گا من تمسک کبھی عند فساد امتی فلاح اجرم بیاتی شہید جو سنت کو مین تمسا کا بھی سنتی سے مراد ہے اے عاملہ بھی اس سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا یعنی اس پر عمل کیا آپ سن رہے ہیں غور سے سنیں ہر بات طلب کے ساتھ سننی چاہیے صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے مجلس کے اندر تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چڑیا بھی بیٹھ جاتی تھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا اور فاصلے بھی بیچ میں نہیں ہو چاہیے ورنہ بیچ میں شیطان آیا تھا اگر مل مل کے بیٹھ جائیں کراچی سے ہم لوگ آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کسی بھی اس سے پوچھ لیں ہم پیسے لے کے بیان نہیں کرتے نہ ہم چندہ لینے آئے اللہ کے لیے آئے ہیں ایک پائی بھی نہیں لیتے ہم لوگ بلکہ ہم تو مفت میں کتابیں بھی ابھی تقسیم کریں گے ہم اللہ کی محبت سیکھنے اور سکھانے آئے ہیں جو اپنے بزرگوں سے بڑوں سے جو انبیاء کے وارثین علماء انبیاء کے وارث ہیں نا ایک صاحب ابھی ایک جگہ بیان ہوا تھا میں نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنے بڑوں سے جو باتیں سیکھی ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے بولے بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں پر ان کے بعد اب وہ چلے گا اس دنیا سے تو انبیاء جو علماء کرام ہیں انبیاء کے وارث ہیں نا بھائی علماء وراثت الانبیاء یا ان کے جو خادم ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں نا ان سے ہی ہم دین سیکھ سکتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں جو جو علماء کرام ہوتے ہیں یا ان کے خادم ہوتے ہیں ان سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں جو مشائق ہوتے ہیں بڑے حضرات ہوتے ہیں بزرگان دین تو میں عرض کر رہا تھا کیا بات بتا رہا تھا سنت پہ ناز شریف سنا رہا تھا تو یہ ناز شریف کے اشعار ہیں اللہ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں یہ میرے شیخ کے ناشیب کے اشعار ہے دل تڑپ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کب مجھے زیارت نصیب ہوگی امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے من ذارا قبری فقت نہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی یہ نہیں کہنا چاہیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کر کے آ رہا ہوں بلکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہا ہوں کیونکہ اپنی قبر مبارک میں نبی رضاط والسلام کالی کمی والے زندہ ہیں جب یہاں سے درود بھیجتے ہیں تو فرشتے رہ جاتے ہیں اور جب جالی مبارک کے سامنے ہم لوگ درود سلام پیش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں اور ڈائریکٹ جواب بھی عنایت فرماتے ہیں ماشاء اللہ جن کے داڑھی صاف ہوتی ہے جو شیو کر کے حج پہ عمرے پہ یا روزہ مبارک کے سامنے جاتے ہیں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں مولانا فقیر محمد صاحب ان کو کشف ہوا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب تو دیتے ہیں صلاحۃ السلام کا جعلی مبارک کے سامنے اور جن کے داڑھی شیو کرتے ہیں ہے نا منڈا کے جاتے ہیں اتنے مبارک بالوں کو گٹر لائن میں گرا کے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک کو پھیر لیتے ہیں اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں دنیا میں پھیل گیا تھا چہرے مبارک جن کے داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں مونچھوں میں عزت سمجھ رہے ہیں آج سندھ کے اندر پنجاب کے اندر لوگ مونچھوں میں عزت سمجھتے ہیں مونچھیں صاف کیوں نہیں کروائی جاتی ہیں ہم لوگ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ چلنا ہے اپنے نفس کی بات کی اتباع کرنی ہے بتائیے قرآن شریف میں آتا ہے من تفاظا الاو ہوا کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ پہ زیادہ جھٹکا نہیں ماریں گے اللہ میں جھٹکا زیادہ لگے گا لا الہ الا اللہ پہلے لا تو نکلے پھر اللہ آئے گا <laughs> الہ الہ الہ نہیں نکلے بس اللہ مل جائے اللہ تو جب ملے گا کل میں پہلے لا آتا ہے پہلے لا الہ نکلیں گے اور سب سے بڑا الہ ہمارے نفس ہے ہم اپنے نفس سے پوچھتے ہیں علماء سے پوچھیں نا شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھیں گے نا ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے ان کی کتاب ہے شرح محتا امام مالک جلد نمبر چودہ فضائل امان سے ہم پڑھتے ہیں تبلیغی دوستوں ہے نا فضائل اعمال کتاب ہے نا ان کی ان کی ایک حدیث شریف کی بھی کتاب ہے وہ شرح امام مالک جلد نمبر چودہ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لمبی لمبی رکھے گا اس کی چار اس کو چار عذاب ملیں گے چار عذاب پہلا عذاب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی ناز شریف پہ جھومنے والوں مونچھوں میں عزت سمجھ رہے ہو مجھے کٹائیں بالکل مچھ کٹا لے داڑھی بڑھا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے نہیں ملے گی اس کو اور حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا منکر نکی سخت عذاب لیں گے قبر میں درد ناک عذاب ہوگا مونچھوں میں عزت سمجھ کے بیٹھے ہوئے معاشرے کے سامنے عزت بنائی ہوئی ہے ان اکرامکل عزت والا وہ ہے جو تقوی سے رہتا ہے یہ نہیں فرمایا جو مونچھے رکھتا ہے <laughs> مونچھے رکھنے کی جہاد میں حکم ہے تو وہ بھی سبالتین بڑے بڑے حد عمر کی مثال دینے والوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجاہد جا کے جہاد کرے پھر جہاد میں وہ بھی سبالتین بڑے ہوتے ہیں یہ یہ تاکہ کافروں پر روک پڑے یہ کنارا چھپنا یہ دیکھیے یہ اوپر ہوٹوں کی سفیدی یہ اگر چھپ گئی تو یہ لمبی مونچوں کے حکم میں آ جائے اس لیے اس سے بیویوں کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو اور بیوی کو تکلیف دے رہے ہیں سمجھ گئے شادی والے حضرات <laughs> بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کی اور بہت سی لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی تھی مونچے صاف کر رہی اولاد ہو گئی سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں حکمت ہوتی ہے ہم لوگ اپنے نفس کی اتباع کرے جا رہے ہیں بس ہمت کرنی چاہیے معاشرہ ہمیں عزت دے گا عزت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ایک ابھی میرے شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا تمہارے یہاں تشریف لائے تھے ماشاء اللہ اب میں ان کے ہاتھ پہ بیت ہو گیا ہوں ماشاء اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں بزرگ ہیں سائیں تو وہ ان کے لورا رائی سے کوئی آئے تھے لورا رائی میں ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں میرے شیخ کے پاس آئے حضرت کا بیان سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جاتی ہے مشاعر جو سچے ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں تو ان کی بڑی عزت تھی لورا رائی گاؤں سے آئے تھے وہاں کوئی بھی مونچھے نہیں کٹاتا تھا تو میرے شیخ کے پاس کراچی میں آئے اور ماشاء اللہ مونچھے کٹا کے گئے اور کسی کی پروانی کری لوگ قبیلے والے مذاق اڑائیں تو اڑائیں اللہ اور رسول کے ہاں عزت ہے ہماری عزت تو اللہ اور رسول کے حکموں پہ چلنے سے ہوتی ہے لوگوں لوگوں سے کیا ہوگا اللہ کے عاشقوں کی ایک نشانی قرآن شریف میں ہے ولا خافون لومت علائم جو لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے ملامت کی پرواہ کر لی اس کا مطلب ہے دین آپ جن پہ چلنا آپ لوگوں کے لیے چل رہے ہیں دین کے اوپر کہ لوگ کیا کہیں گے ایک شخص نے لکھا حضرت میں جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں حضرت نے فرمایا تم بھی تو لوگ ہو لگائی تھوڑی ہو you are male not also female not also email آپ لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں سب ایسے منہ کر بھائی ہنسنے والی بات ہے ہنسنا چاہیے زبردستی ہنسنی کو روکنا تکبر ہے <laughs> جب ہنسی آئے تو ہنس دے بھائی ہنستے نہیں کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ ہنستے تھے بیوی بچوں کے ساتھ جب گھر میں تشریف جاتے تھے مسکراتے بھی جاتے تھے بیان کرتے ہیں کوئی ہنس جائے تو بولتے ہیں لو بھائی دین صرف سیریس لینا نہیں سکھاتا دین ہنسنا بھی سکھاتا ہے گھر میں جائیں بیوی بچوں کے ساتھ وقت دیں ان کو ہنسے بولیں ان زوجی کا علی کا حق کا ہر وقت منہ پھلا کے بیٹھنے کا نام دین نہیں ہے <laughs> بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے مہمان کا بھی حق ہے ہاں کوئی بڑا آدمی بڑی عمر والا آ جائے اس کا بھی حق ہوتا ہے سفید داڑھی والا ہے جو جو چھوٹوں کا رہن نہیں کرتا بڑوں کا اکرام نہیں کرتا علماء کا اکرام نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ میں سے نہیں ہے وہ جب آپ ہنسیں گے انشاءاللہ لوگ قریب آئیں گے ایک جگہ وہاں بھی میں نے ظہر میں بھی ایک جگہ بیان کیا تھا تھوڑا ہنسنا چاہیے چہرے میں مسکراہٹ رکھی تاکہ لوگ قریب آئیں ہے نا تو میں بات بتا رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا کسی کو یاد ہے مونچوں کے بارے میں اور ہاں کا بتا دیا داڑھی کا بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ کو کترواؤ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما رکھتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سچتی تھی نا تو ہم بھی سجا لیجیے انشاءاللہ شاء داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جائے گی اور داڑھی سے چہرہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے عورتوں کے سر کے چوٹیوں سے زینت بخشی ہے آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بال کٹوا رہی ہیں باب کٹ بال کٹ رہے ہیں اپنے بالوں کی چٹیاں کاٹ دی انہوں نے عورتوں کو سر کے بالوں سے عزت بخشی ہے چوٹیوں سے عزت بخشی ہے اور مردوں کو سر کے یہ داڑھی کے بالوں سے عزت بخشی ہے پاک مرد چوبیس گھنٹے داڑھی والوں کے لیے فرشتے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے سو رہا ہے تو دعا کر رہے ہیں اور جو شخص داڑھی کو شیو کرواتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے چوبیس گھنٹے جو ہے یہ اللہ کے کبیرہ گناہ میں لکھا جا رہا ہے یہ شخص ایک مٹھی سے کم کرنا بھی کبیرہ گنا ہے ہمت کر لیں اللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سے گناہوں سے انسان حفاظت میں رہتا ہے ایک بات یہ بتا دی اچھا یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا ہے تو انشاءاللہ اگر وہ روزے مبارک پہ زندگی پر حاضر نہیں ہو سکا تو وہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے اور جو شخص یہاں جو روزہ مبارک پہ رہ کے بھی گناہ کرتا ہے مدینہ شریف میں اس کی جاب لگ گئی وہاں مزدوری کر رہا ہے مگر وہاں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ وہاں پہ رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے دین پہ چلنے میں بہت مزہ آتا ہے اور یہ مزہ ملتا ہے سچوں کی صحبتوں سے یہ بات بھی عرض کرنی تھی یہ ہر جگہ بھول جاتا ہوں فضائل اعمال میں فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے اے ایمان والوں تقوا اختیار کرو سچوں کے ساتھ رہ پڑو سچے کہاں ہیں بھائی ان کو ڈھونڈنا کبھی ہم لوگوں نے ہے نا دین کی باتیں تو ہم لوگ کرتے ہیں تبلیغ فرض ہے گناہ چھوڑنا بھی تو فرض ہے کہ نہیں ہے بتائیے پردہ کرنا فرض ہے کہ نہیں صرف تبلیغ ہی فرض ہے کیا صرف بیان ہی کرتے رہیں گے کہ صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ علی اجمعین ان کا کیا عمل تھا پہلے وہ عمل کرتے تھے عمل کر کے ان کی عملی تبلیغ ہی ایسی ہوتی تھی پھر جب وہ بیان کرتے تھے تو لوگوں کو رونا آ جاتا تھا آج ہم لوگ صرف بیان ہی کرتے رہتے ہیں عمل نہیں ہمارا کیونکہ عمل والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے کیونکہ بیٹھیں گے تو ہمیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے <laughs> جو گناہ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں نفس کو تکلیف ہوتی ہے کم از کم سن تو لینا چاہیے سننی تو ہوگا سن سن کے ہم لوگ حق بات تو کڑوی لگتی ہے ظاہر سی بات ہے تو کبھی سننا اور کبھی سوچنا بھی چاہیے قبر میں ہم سب کو اکیلے جانا مجھے بھی جانا ہے یہ بیان اللہ کے لیے کیا تھا تم نے مخلوق کو دکھانے کے لیے نظام آنی آئے تھے یہ مجھ سے بھی سوال ہو سکتا ہے اپنے علم پر کتنا عمل کیا جو مال کمایا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا جوانی کہاں برباد کی زنا میں شراب میں بدفیلی میں لڑکوں سے یا ننگی تصویریں دیکھنے میں ایک وہ جوان ہوگا جس نے ننگی تصویریں دیکھی ایک وہ جوان جس نے تصویروں سے بچ کے اللہ کی نفر برداری میں گزارا دونوں بیلنس ہو سکتے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کیا تو ہمت کریں جو لوگ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں ابھی تک جوان ہے جوانوں ہمت کرو چھوڑو ان تصویروں میں کیا رکھا ہے اب حرام مزے لے لیے اب حلال اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مزہ لے کے دیکھیں اس میں ہی مزہ آتا ہے تھوڑا سا غم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے نظر بچانے میں عورتوں سے بچنے میں مگر دل کو مزہ ملتا ہے قرآن شریف حدیث شریف میں آتا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے نظر بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے سبحان اللہ یہ بہمیات کی دنیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے من تارا کہا مخافتی فضائل امان میں بھی لکھا ہوا ہے جس نے اللہ کے خوف سے نظر بچایا اب دل تو ہوں ایمان یجید و حلاوت و فل بھی ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے یہ سوچنا چاہیے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی جو نابینا ہوتے ہیں وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی نے کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی اس میں روشنی اللہ تعالیٰ نے دی نا بھائی جس وقت عورت کو دیکھ رہے ہیں ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں اسی وقت اگر وہ چلی جائے روشنی آنکھوں کی انا اللہ راج ہوگی سنت ہے جب لائٹ چلی جائے تو یہ پڑھ لیا کرے پڑھ لیں سب لوگ انا انا و راجعون صاحب کرام کے زمانے میں بھی کیا اس وقت حالم ہوتا ہوگا وہاں تو کوئی الیکٹریسٹی اس وقت نہیں تھی دیے جلتے تھے وہ یو پی ایس وغیرہ لگا ہوگا تو ان جب روشنی چلی آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے و راجعون یہ سنت ہے مچھر کاٹ لے ابھی اندھیرے مچھر بھی کاٹیں گے <laughs> مچھر کاٹ لے یہ بھی سنت ہے جب مچھر کاٹ لے تو پڑھ لے انا و انا راج راجعون یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ماشاء اللہ سنتوں پہ عمل کریں گے تو ڈینگی وائرس بھی نہیں ہوگا پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہم لوگ میڈیا کے اتنے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ عالموں کی باتیں ان کے غلاموں کی باتیں جو سچے دین پہ اپنی جان کھپا رہے ہیں وہ برے لگتے ہیں اور میڈیا کے لوگ اچھے لگتے ہیں توبہ توبہ نفس کے غلام پینٹ شرٹ والے کوٹ والے اور نماز بھی جو نہیں پڑھتے وہ اچھے لگتے ہیں اور جو جو پیارے لوگ ایسے پیارے لوگ جو اپنے آپ کو کتے اور سور سے بھی کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں برے لگ رہے ہو اللہ والے اپنے آپ کو کتے اور سور سے کافروں سے بھی کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں مولا شیخ عبد جیلانی جو بڑے پیر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو میں اپنے آپ پہ بہت مزہ مجھے عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے کبھی تو میں اپنے آپ کو کتوں سے بھی کمتر سمجھ رہا ہوتا ہوں اتنے بڑے پیر صاحب شیخ عبد القاعد جیلانی اور حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی کا نہ جانے قیامت کے دن کیا حال ہوگا ہمیں بھی اپنے آپ سے کہنا چاہیے اے کمال تمہارا قیامت کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا کس کس کو ہم نے ستایا ہوا ہے معافی مانگ لیں پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں ورنہ قیامت کے دن ہمیں معافی مانگ وہاں پہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا جس جس کو حق دبایا ہے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا کسی کا حق مارا ہو اس کو حق ادا کرنا چاہیے حقوق و واقعی میں ایسی بات ہے کہ حقوق العباد جو ہے معاف نہیں ہوں گے بغیر یہاں کسی کے معافی مانگے اور جو شخص معافی مانگنے آئے فوراً اس کو معاف کر دینا چاہیے یہ نہیں کہ ارے مجھے میں تمہیں معاف نہیں کرتا یہ تو تکبر کی بات ہے بھائی کوئی شخص بےچارا اپنی عزت کو دباؤ پہ لا کے معافی مانگ رہا ہے آپ اس سے بولنے میں معاف نہیں کرتا بھائی ہمیں اپنی معاف کرانی ہے کہ نہیں کرانی قیامت کے دن تو لوگوں کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں شیخ الحدیز جو مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ اپنی کتب خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے ان کے خادم نے جو ہے بہت غلطیاں کی بارہ دفعہ ایک درجن دفعہ غلطیاں کی تو شیخ العدیز صاحب رحمۃ اللہ کو بہت ڈانٹ لگائی تو تو مولانا ریاض صاحب جو بانی تبلیغ ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شیخ العدیز کے چچا ہیں وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بھی وہاں تشریف فرما تھے جو بانی تبلیغ ہے کراچی میں جو اجتماع ہو رہا ہے یہ سب جو دیکھیے ان کو یہ مولانا الیاس صاحب اللہ تو یہ عشق کی آگ کیسے ملی یہ تڑپتا ہوا دل کیسے ملا مولانا خلیل احمد سہارنپوری اللہ جوتیاں اٹھائیں ان کے خانقاہ میں جاتے تھے ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے اکثر تبلیغی بھائیوں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجی مکی کا سلسلہ ہے ہم لوگ بھی اسی سلسلے میں ہمارے مشائق بیت کرتے ہیں تو یہ جو حضرت رحمۃ اللہ کا سلسلہ ہے یہ وہی سلسلہ ہے سارا ہمارا تبلیغی دوست یہ سب ایک ہی ہیں مدارس مساجد یہ تبلیغ کا کام یہ تسکیے کا کام یہ سارے ایک ہی شعبے ہیں یہ سارے تو میں کیا بات بتا رہا میم ہاں تو شیخ الحیز مولانا ذکری رحمۃ اللہ اپنے خادم کو نوکر کو ڈانٹ رہے تھے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا انہوں نے فرمایا حضرت یہ اتنی دفعہ غلطی کرتا ہے میں اس کا کتنا بھگتوں تو فرمایا اتنا بھگت لو جتنا تمہیں اپنا بھگتوانا ہے قیامت کے دن یعنی ہمیں اتنا معاف کر دیں لوگوں کی جتنی اپنی معاف کرانی ہے نا اس بیوی سے خطا ہو جاتی ہے بچوں سے خطا ہو جاتی ہے تو خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے انشاءاللہ جو یہاں لوگوں کی من کفا غزہ ہو جو اپنے غصے کو روک لے گا کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ قیامت اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس سے روک لیں گے تو غصہ پینے مرد مجاہد وہ ہے جب غصہ آ جائے تو غصے کو پی جائے <laughs> وہ پہلوان شخص ہے یہ تھوڑی باڈی بلڈنگ کر کے اپنی طاقت دکھا کے انڈے بکرے شترے ہزم شریف ملا جی خدم شریف <laughs> آج کے ملاؤں کو سمجھ لیا بس پیٹ پیٹ وہ غلط ملا ہوتے ہیں جو پیٹو مولوی ہوتے ہیں نا ہر وقت بس دیگے چڑھائے جاؤ مرغے چڑھاؤ عمل ومل کی کوئی بات ہی نہیں کرو جب جاؤ دیگے آ رہی ہیں بھائی دیگے کھاؤ دیگے کھاؤ مگر سچے لوگ بھی اس میں چھپے ہوتے ہیں بہت سارے موتی ہوتے ہیں سمندر کے اندر کوئی ہیرا بنتا ہے موتی بنتے ہیں تو اسی طرح سچے لوگ بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے جن کی نظر دیگوں پہ نہیں ہوتی جن کی ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اللہ کی رحمت پر وہ اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا ہاں تڑپتے مخلوق کے لیے امت کے لیے بھی کہ ہم لوگ بھی سب دوست بن جائیں آخرت کی کچھ فکر کریں اس دنیا سے جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا میرے شیخ کا شعر ہے جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا اس کا مطلب کیا ہے دنیا کا مطلب ہی نہیں آپ جاب بھی چھوڑ دیں تجارت بھی چھوڑ دیں رکشہ بھی چھوڑ دیں ٹرک چھوڑ دیں نہیں کچھ نہیں چھوڑنا یہ آئے ہم ایسا ہو جائیں انجینئر ہیں انجینئر ہیں داڑھی رکھے ہوئے ماشاء اللہ بچ جائیں اور یہ بھی انجینئر ہیں بہت اچھی تنخواہیں کھڑے ہو جائیں ایک لاکھ سے زیادہ تنخواہیں ان کی دیکھیں اسی طرح جاتے ہیں بیٹھ جائیں اس کا میرے خلیفہ بھی ہیں دادو میں رہتے ہیں انجینئر ہو کے داڑھی رکھے ہوئے اسی طرح جاتے ہیں نظر بچاتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا کی کوئی پڑھائی نہیں چھڑواتا کوئی سچا اللہ والا ہے ان کا غلام جو ہے دنیا کی کوئی پڑھائی وغیرہ کوئی نہیں چھڑواتا بس ہم گناہ چھڑوا دیتے ہیں گناہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے آپ بتائیے گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے بری بھائی چھوٹا ہو یا بڑا چھوٹی جنگاری سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہم لوگ عجیب بد نظری چھوٹا گنا ہے چھوٹا کیسے ہو گیا حدیث شریف میں آتا ہے جو گناہ روزانہ چھوٹا گنا روزانہ کیا جائے کبیرہ ہو جاتا ہے اور یہ تو کبیرا گنا ہے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا قرآن شریف میں آتا ہے یہ مولوی کی بات نہیں ہے کہ حضرت آپ نے تو دین کو بڑا مشکل بنا لیا مولانا صاحب دین کو بڑا مشکل بنا لیا دین کو مشکل ہم نے سمجھ لیا ہے کیونکہ ہمارے اوپر دنیا کی سستی چھائی ہوئی ہے دنیا کا رنگ چڑھی ہے سچوں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں جو نفس مولا رومی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے پانچ سو علما ان کے پیچھے چلتے تھے میں جب شمس الدین تبریزی ان کو مل گئے ان سے پانچ سو علما سے فرمایا اب تم سائڈ میں ہو جاؤ میں اپنے شیخ کی جوتیاں اٹھاؤں گا تاکہ ان سے اللہ کی محبت کا درد سیکھوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کبھی سچے لوگوں کی صحبت میں جانا چاہیے اب تاکہ ایمان کی بیٹری چارج ہو کچھ ہمیں فکر ہو اللہ والوں کی ان کے سچے جو ہوتے ہیں سچوں کی بات ہو رہی ہے غلط پیروں کی نہیں ہو رہی خانقاہیں کھول کے بیٹھے ہوئے عورتوں سے پردہ نہیں ہے سگریٹ پی رہے ہیں نماز جماز سے پڑھتے نہیں ہیں اور ان کی بات نہیں کر رہا میں جو سچے ہیں جن پہ مفتیانے کا نام اعتماد کرتے ہیں علماء کا نام اعتماد کرتے ہیں جو شریف پردہ کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو قول جن کا ظاہر جو باطن بھی ان کا باطن ظاہر سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کا دل بنا ہوا ہوتا ہے کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ مجاہدہ تو قرآن شیف میں آتا ہے ولزین جاہد یہ ہم تبلیغی بھائی پڑھتے تو اس کا مطلب تو ذرا سن لیں قرآن کی تفسیر پتا ہونی چاہیے ولزین جاہد فینا لنا سب پڑھتے ہیں نا بھائی جو اللہ کے رستے مجاہدہ کرتے ہیں تو اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرنی چاہیے مفتی کرام سے پوچھنی چاہیے تو اس کی چار تفسیریں ہیں اللہ کے رستے مجاہدہ جو کرتے ہیں پہلی تفسیر الزین اختار المشقت فی نصرت دینا ٹھیک ہے جو اللہ کے رستے میں جماعت آئی اس کی نصرت کر دی اللہ والے آئے ان کی نصرت کر دی کسی عالم کی نصرت کر دی ہے نا یہ بھی اچھی بات ہے یہ ایک مجاہدہ چار تفسیریں اس کی ایک مجاہدے کی اور الزین اختار المشقت قرآن شریف کی تفسیر کی ہو رہی ہے الزین اختار المشقت فی بتغائی پھر یہ قرآن عربی عبارت ہے اس کا مطلب ہے جو اللہ کو خوش کرنے میں ہر مشقت اٹھا لیتے ہیں دیکھیے فجر پڑھنا اللہ کو خوش کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا بتائیے آپ حضرات اب جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ سے خود ہی پوچھ لیں فجر کی نماز میں کون لوگ موجود ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں باقی ہم سب غائب خوش کرنا ہے نا فجر کی نماز کا مطلب ہے اللہ کو خوش کرنا ہے نا اس میں تکلیف تو ہوگی مشقت اٹھاتے ہیں اللہ کو خوش کرنے میں مشقت اٹھاتے ہیں اللہ دین اختار المشقت فی بتوا مرزاتینہ اور اللہ اختار اختال مشقت فمتسالی عوام رینا یعنی فرض واجب سنت موقع ادا کرنے میں مشقت اٹھاتے ہیں حج کرنے میں تکلیف سو عورتوں کے پاس سونا ہے ہے نا اور تو زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہوگی سونا توڑ کے زکات مرد پہ زکات نہیں ہے عورتوں کے پاس اتنا جہیز میں زکات سونا ملا ہے کہ اس پہ زکات فرض ہو گئی اب شوہر منع کرتا ہے کہ زیور مت توڑنا شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی زیور توڑ کے عورت کو زکات دینی پڑے گی اپنے سونا بیچ کے زکات دینی پڑے گی کیونکہ وہ عورت کے تکلیف ہوگی نا فرض میں واجب میں حج میں زکات جو فرض اگر حج ہو گیا ان میں تکلیف ہوگی اور آخری مجاہدہ ہے یہ چار چوتھی تفسیر اس کا ہم چرا لیتے ہیں اللہ اختار مشب فل انتہائی ہم منا ہی نہ جو گناہوں سے بچنے مجاہدہ کرتے ہیں بتائیے ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں بس جو عورت آئی منہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ کچھ نہیں ہوتا مولانا صاحب کچھ نہیں ہوتا ارے چالیس دن نظر بچا کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا دل پہ زلزلے آ جاتے ہیں ایک نظر سے سارا چلوں کا نور عبادت کا نور اللہ علیہ خدمت کا نور حج اور عمرے کا نور برباد ہو جاتا ہے اسی وقت برباد کرتے ہیں جب عمرہ کر کے یا بیرون سے جماعت آ رہی ہے جو متقی لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے میرے شیخ سے مزمبیک کی جماعت آئی پرسوں مزمبیک سے ماشاء اللہ آئی تھی ہمارے حضرت سے دعا کروا کے گئی میرے شیخ جو بھی تبلیغی جماعت آتی تھی میرے شیخ کے پاس حضرت حضرت کچھ نصیحت فرماتی ہے بزرگوں سے نصیحت لیتے ہیں نا ان کو دعوت تو نہیں دیتے حضرت فرماتے تھے بس نظر بچاؤ گشت پہ جاؤ نظر بچاؤ بیرون سفر ہو رہا ہے جہاز کے اندر ایروسٹس آئے گی عمرے پہ جا رہے ہیں حاجی صاحب ہیں پاجی مت بنے <laughs> ایروسٹس آئے گی سر آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے سر کی تو ہوا کی کھیس <laughs> ٹھنڈا بھی لاؤ حاجی گرم بھی لے آؤ بار بار بٹن دبا کے بولنا ہے کاش یہ بٹن میرے گھر میں بھی ہوتا ہے اپنی بیوی کو بٹن دبا دبا کے بلاتا ہوں بیوی کو نوکرانی تھوڑی ہے <laughs> وہ اللہ کی بندی ہے ہماری بیٹی بھی کہیں رخصت ہو کے جائے گی ہم چاہیں گے نا شوہر اس کو اچھی طرح سے رکھے تو جو ہمارے پاس بیوی ہے ماشاءاللہ اللہ بیس سال ہو گئے پندرہ سال شادی کو ہو گئے ابھی نئی نئی شادی ہے تو کسی کی کسی کی بیٹی بھی تو ہے اور اس سے بڑھ کے اللہ کی بندی بھی تو ہے ماشاء اللہ آپ کو نیند آ رہی تھی اچھا کیا آپ نے چہرے کو دھو لیا جو حضرت والا فرماتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے پنجابی میں کھوتا ہے گدے کو کہتے ہیں <laughs> ایسی مزاح حضرت والا ہنساتے تھے بھی تھے ہمارے مفتی عاشق الہی صاحب فرماتے تھے ایزا ہنسائی تھا فقط پھنسا تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا وہ ماشاء اللہ یہ سونے والا بیان نہیں ہے یہ مگر سونے سے ایک بڑا قیمتی والا بیان ہے سونا جو ہوتا ہے ایک سونا بھی ہوتا ہے نا کہ اگر واقعی اگر ہم لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں دل زندگی میں سکون آ جائے گا اتنا سکون آئے گا کہ بس ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں ٹی وی سے توبہ کریں ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اجی اس پہ وہ بھی آتے ہیں وہ بھی ان کے آنے سے ٹی وی جائز تھوڑی ہو جائے گا ان کی وجہ سے نفس کی بہانے نفس کی کتنی سازشیں ہوتی ہیں یہ تو اللہ والے ہی بتائیں گے نفس کی سازش ہے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ڈرامہ بھی چل رہا ہے فلمیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ وہ کارٹون بھی چل رہا ہے نو بجے والا ڈرامہ بھی چل رہا ہے لو صاحب اور بوڑھے صاحب ہو گئے ان کو خبر نامے کی عادت ہے میرے شیخ فرماتے ہیں خبر نامے پہ کیا سنانے والی مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے خاتون صاحبہ ہوتی ہے نا اگر میرے شیخ فرماتے ہیں اگر ساری جتنی خاتون عورتیں ٹی وی پہ آتی ہیں خصوصاً خبر نامہ سنانے والی وہ ساری بوڑھی عورتیں آئیں گی خبر نامہ سنے گا دانت نکلے ہیں اور سنا رہی ہیں بریکنگ نیوز <laughs> یہ حضرت ہمارے کر کے دکھاتے ہیں <laughs> دیکھیں والا ہمارے ماشاء اللہ بہت خوشی ہے آپ کھل کھلا کے ہنسی ہنسی والی بات پہ جو نہیں ہنستا ہنسی کو روک دیتا ہے تکبر ہے ہنسی آ رہی ہے تو ہنسنا چاہیے ایک دفعہ صحابہ کرام اتنا ہنسے لوٹ پوٹ ہو گئے فرمایا ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسا ایمان ہے ماشاء اللہ بتائیے کوئی شخص بریکنگ نیوز سنے گا اس وقت اس کا مطلب ہے نیوز صرف سنتے نہیں ہے دیکھتے بھی ہیں منہ پہاڑ پھاڑ کے <laughs> کیا اس کا اس کی آنکھوں کی کیسے ڈیزائن ہے ناک کی کیسی اٹھان ہے یہ سب دیکھنا یہ سب نفس کی چلا اللہ کو پتا ہے ہی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات قرآن شریف سبحان اللہ قیامت تک کے لیے آیا علم خائنت العین اپنے دوست سے عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ جو دیکھتے ہیں بلکہ آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں ہاں اللہ میں اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں جو نظر گھما گھما کے دیکھتے ہیں ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں ماں سمجھ کے دیکھے جا رہے ہیں بہو ڈھونڈ رہے ہیں میں اپنے بچے کی بہو تلاش کر رہا ہوں پڑوس کی عورت کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے آنکھوں کی خیالات نفس کی چالاکیاں ہیں اس لیے حضرت والا فرماتے تھے یہ نظر کی حفاظت کا ٹاپک ہی ایسا ہے رومانٹک ٹاپک ہے اس پہ ہنسی آئی جاتی ہے حضرت والا فرماتے تھے عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا مزاج بچپن سے عاشقانہ تھا اس کے باوجود عاشقانہ مزاج کے باوجود حضرت والا نے ایک دفعہ بھی جو ہے نظر خراب نہیں فرمائی بچپن سے اللہ کے عاشق تھے اتنے بڑے اللہ والے ان کی خدمت میں الحمد ہوتا تھا یہ فقیر عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں اس دنیا سے چلے گئے ایسا چہرہ سبحان اللہ فرشتے بھی یعنی رش کرتے ہوں گے ایسا چہرہ ایسا لگتا کوئی فرشتہ آ رہا ہے ایسا پیارا چہرہ تھا نوے سال کی عمر پائی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہم ماشاء اللہ ان کے بیٹے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب اور ان کے بہت سارے ہیں اب ان میں سے ایک بہت جو حضرت والا کے خاص رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دوسرے حکیم اختر آ رہے ہیں <laughs> وہ ہیں حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دانوں کا تمہاری بالکل ان کی شکل بھی ان سے ملتی ہے اور ان کے اخلاق بھی ویسے ہی ان کے اعمال بھی ویسے ہی اور بڑے بڑے علماء بہت بڑے علماء کا ابھی کراچی میں جو ہے ایک بیٹھک ہوئی تھی اس میں ایک بہت بڑے عالم مولانا نور محمد صاحب جو حضرت والا کے خلیفہ ہیں بہت بڑے عالم ہیں کراچی میں بڑی مسجد کے امام ہیں اور ان کے بیٹے نے کہا کہ اس وقت جو ہے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب داؤں رکات عالیہ ان سے ضرور دعائیں کروائیں ان سے ضرور مل کر آئیں بہت بڑے اللہ والے ان کا وزٹنگ کارڈ بھی ہم لوگ لے کر آئیں جس کو چاہیے وہ لے لیں ہمیں حضرت سے آ کے مل بھی سکتے ہیں ہمارے حضرت سے کراچی میں ہوتے ہیں روزانہ ان کی سی ڈیز بھی ہم لے کر آئیں سی ڈیز بھی لے لیں کتابیں بھی ہیں بیان سنیں پھر پتہ چلے گا اب وہ ہنساتے بھی بہت ہیں اخلاق پہ بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں بھی بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اخلاق سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگ بھی غور سے سنیں اور میں بھی کہ داڑھی رکھ لی ہے مگر اخلاق ہمارے خراب ہے کہ تم میں سب میں میرا سب سے پیارا سب سے قریب قیامت کے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں سبحان اللہ سب سے پیارا سب سے زیادہ پیارا اور سب سے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں اور سب سے برا اور سب سے دور وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق خراب ہیں ایک عورت تھی وہ بہت عبادت کرتی تھی بہت زیادہ مگر سارا محلہ اس سے تنگ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہ یہ جہنم میں جائے گی اب بتائیے کہاں گئی تحجد کہاں گئی تلاوت کہاں گئے بیانات مگر ایک عورت تھی فرض واجب سنت موقع ادا کرتی تھی سارا محلہ اس سے خوش تھا فرمایا ہیا پھر یہ جنت میں جائے گی سبحان اللہ اخلاق کا رتبہ دیکھا آپ نے میرے شیخ کی بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جسم بیچنے والی عورت بخاری شریف میں آتا ہے کتے کو پانی پلا دیا اس وقت اور دوپٹہ اتار کے پلایا میرے شیخ فرماتے ہیں اس وقت کی جسم بیچنے والی بھی دوپٹہ پہنتی تھی آج ہماری ماں بہن بیٹی ہیں دوپٹہ ہی اتار کے پھینک دیا ہے کہ دوپٹہ چاہے بھاڑ میں ہم یہودیوں کافروں کی مشابہ اختیار کریں گے عورت کے بال سطر میں داخل ہیں کسی میں سو سال کی عورت بڑھیا بھی ہو جائے جو عورتیں سن رہی ہیں ان کے بال سطر میں داخل ہیں بال نہیں دکھانے چاہیے نام محرم کو نہ کو آج کل تو بیوی کے علاوہ محرموں سے لوگ گناہ کر رہے ہیں قرب قیامت کا زمانہ ہے بس بس شہوت پوری کرنی ہے اپنی ارے کما شہوت پوری کرنے کا نام شہوت سے گناہ کر لیا پھر کیا تھوڑی دیر کی لذت ملی پھر پریشان بے چین انسان رہتا ہے قرآن شریف میں آتا ہے ومن آ ذکری فن لہو معیشت غم کا جو میری یاد سے اعراض کرے گا گناہ کے اندر سکون تلاش کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی اب ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے یار یہ مرسیڈیز پہ گھوم رہا ہے گانے سن رہا ہے لڑکیوں کے چکروں میں خوب شراب کباب ہے روزانہ اپنے گھر پہ لڑکیوں کو بلاتا ہے اس کو تو بڑے مزے میں ہنستا ہے ہنستا ہے نا ایسے لوگ <laughs> زبان کھول کے ہنس رہے ہیں حقیق نہیں سمجھ رہا میں کسی گنہگار کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے کوئی اللہ والا ہے ان کا غلام حقیق نہیں سمجھتا بتا رہا ہوں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنس رہے ہیں بڑے مزے میں ہیں مرسیڈیز بینز میں جا رہے ہیں جہاز میں اڑ رہے ہیں ان کے پانچ پانچ جہاز ہیں بڑے مزے میں کوئی مزے میں نہیں ہے ان کے قریب رہ کے دیکھا ہوا ہے میں نے بھی دیکھا ہے میرے شیخ نے بھی اور جتنے اکابر اولیاء اللہ ان کے قریب رہ کے دیکھا ہے آخر میں آ کے ہی بولتے ویسے تو جسم ہٹا کٹا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میرا کیا ہوگا میں پریشان رہتا ہوں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اتنی جائیداد ہے مگر میں پریشان ہوں کیوں پریشان ہوں مجھے نیند نہیں آتی رات بھر کیوں اللہ کو ناراض کیا میں سیدھی سیدھی بات ہے جو اور باقی جو جو اللہ کو خوش کرتے ہیں چٹائی میں بھی مزہ آ رہا ہے ایسے نخراٹے کی نیند سو رہے ہیں پیاز روٹی کھائی سو گئے ایک تبلیغی جماعت گئی تھی کسی شہر کسی ملک میں ایک یہودی دیکھ کے متاثر ہو گیا کہ اس نے بس اپنا ٹفن نکالا چھوٹا سا کچھ کھانا کھایا اور وہیں کوئی کرسی لگی تھی وہاں آرام سے سو گیا اور وہ یہودی دیکھ کے حیران ہو گیا یہ عجیب جماعت ہے کہ ماشاء اللہ یوں ہی اس کو فوراً نیند آ جاتی ہے ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو یاد کرے گا اس کو فوراً نیند آ جائے گی اور جو اللہ کو بھول جائے گا تیرا تیرا ذکر ہے میری زندگی تیرا بھولنا میری موت ہے اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم ماشاء اچھا، ایک بات اور بتا دوں مجھے بھی پہلے یہی تھا کہ جب میں بزرگوں سے نہیں جڑا ہوا تھا تبلیغ میں بھی جڑتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا میں جتنا ذکر کروں گا اتنا نور آئے گا ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں دھڑا دھڑ گھوم رہی ہے دھڑا دھڑ اور عورتوں بھی دیکھ رہے ہیں <laughs> صبح جب واکنگ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ او آپا جی ٹھیک ہو خیریت سے بچے ٹھیک ہیں سبحان اللہ سبحان آپ ٹھیک ہیں <laughs> بچے ٹھیک ہیں عورت کو دیکھ بھی رہے ہیں سارا تصبی کا نور برباد ہو رہا ہے اس طرح تو <laughs> کامل ذکر اطمینان جب ملے گا جب ہم آنکھوں آنکھوں کی بھی نظر جھکا کے واکنگ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ریکارڈ ہو رہا ہے نا یہ تو نظر جھکا کے پھر تصویر پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تصویر پڑھنی بھی چاہیے صبح بھی بتایا تھا میں نے ایک تصویر جو لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے گا حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن یعنی سو دفعہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھ لیں تصویر ملتی ہے چالیس روپے کی پینتیس روپے کی بیس روپے کی سو دفعہ جو پڑھ لے گا قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں سے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے ایک شخص میرے شیخ کے پاس آیا عرض کیا حضرت میں تو جو ہے اگر صرف تسبیح پڑھ لوں اور کوئی کام بھی نہ کروں پھر بھی قیامت چمکے گا تو میرے شیخ نے فرمایا سو دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرو جس کا اللہ تعالیٰ چودہ رات کی رات چہرہ چمکائیں گے دنیا میں ایسے امال کی توفیق بھی دے دیں گے جس کی وجہ سے چہرہ اس کی چودھری رات کی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 کا نور بجھا دے گا ایک بات یہ بتا دی ناز شریف بیچ میں سنا رہا تھا وہ رہ گئی تھی میرے شیخ کی ناز شریف کیا ہیں آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے نا کھانے کی سنت بتایا تھا سنت سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہم لوگ کھانا تو کھاتے ہیں روزانہ صبح شام تین ٹائم پہ یہ بات شروع ہوئی تھی تین ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے ایک بہت احتیاط کر لیجئے میری بھی اس میں بہت کوتاہی تھی اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ بیانات بھی ہیں مگر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو چاول پھینکتے ہیں روٹی ڈسٹ بن میں جاری ہوتی ہے بھائی جتنا کھانا ہے اتنا لیجئے ڈش میں چاول ہے ان تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں ضروری ہے کہ پوری بریانی ایک دم پوری پلیٹ میں انڈیل لیں اور ایسا کھا ہڑپ ہڑپ کر کے سنت کے مطابق کھائیے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور جب کھانا جتنا کھانا ہے اتنا لیجئے پھر دوبارہ لے لیجئے اور پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پلیٹ کو چاٹ لیتا ہے تو برتن اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے سبحان اللہ ایک برتن جو بالکل بے جان ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ برتن مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو میرے شیخ یہ سکھاتے تھے آج ہمارے حضرت کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں پانچ سال کے چار سال کے تین سال کے وہ بھی پلیٹ صاف کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کیونکہ سے ہوتے اپنے بڑوں کو ایسا دیکھا مشائق کو ایسا دیکھا تو ہم لوگ تو اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے کے بھی نہیں جاتے قریب لے کے جانا چاہیے وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دی ہوتی ہیں جب وہ ٹی وی کے سامنے کارٹون کے سامنے بیٹھا دیں گے ہم لوگ تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے کارٹون میں جو ہے الٹی سیدھی یہودیوں کی باتیں آئیں گی داڑھی کھینچنا سکھایا جائے گا اس کے اندر اینڈ جہری آئے گا پنک پینتھر پتہ نہیں کون کون سے کارٹون آتے ہیں بچے ہمارے وہ دیکھیں گے تو ان کے آئیڈیل تو وہی ہوں گے پھس سے آئیڈیل ہوں گے آئیڈیل تو ان کے نمونہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے واقعات ان کو سنانے چاہیے بچوں کو حکایت صحابہ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات آسان کر کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ صحابی تھے ایسے لڑتے تھے ایسے شہید ہو گئے ہیں دین کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے ایسی قربانی دی پانی پلا رہے تھے سب نے ان کا تم ان کو پانی دے دو ان کو پانی دے دو پھر جب دوبارہ اس کے پاس آیا تو بس وہ سارے شہید ہو گئے تھے قربانی دیتے تھے صحابہ کرام اس طرح بچوں کو آسان کر کے فضائل امان میں بھی صحابہ کے واقعات ہیں رضوان اللہ علیہ سنا سکتے ہیں ہم لوگ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں ہم لوگ فلموں کی باتیں پڑھتے ہیں فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے یو ٹیوب پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تصویریں دیکھ رہے ہیں اللہ کی نا فیس بک مانے کیا ہے تصویروں والی کتاب پوری زندگی اس میں ضائع کر دیتے ہیں ہم لوگ فیس بک کے اوپر نیٹ کے اوپر زندگی برباد کر رہے ہیں تو شریف سنا رہا تھا <coughs> کیا تھی ہاں۔ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں قلب جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جی جس کا دل مدینہ منورہ میں نہ ہو اس کا کوئی جینا ہے جینے میں یعنی اپنا دل مدینہ منورہ میں رکھے وہی دل جو لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ ہے اور فلموں کے ساتھ ڈراموں کے ساتھ ہے کرکٹ میچ کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ساتھ ہے وہ دل مدینہ منور میں رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہوں گے جب واش روم جاتے ہوں گے جب بیت الخلاء جاتے ہوں گے کس طرح جاتے ہوں گے الٹا پیر رکھ کے جاتے ہوں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی الٹا پیر رکھ کے جاؤں جب باہر تشریف لاتے تو سیدھا پیر رکھ کے آتے تھے تو میں بھی سیدھا پیر رکھ کے آؤں گا جب کرتا پہنتے تو پہلے سیدھے آستین میں پہنتے تھے پھر الٹی آستین میں تو میں بھی یہی عمل کروں گا انشاءاللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے گی یہاں بیٹھے ہی آپ کو نظامانی میں سنتوں کا ثواب مل جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا ان اللہ خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی انشاءاللہ اللہ علی شریف میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے نہیں چاہتے ہیں کہ ہو ہوگی نہیں ہو سے علی اللہ میرے شیر بھی کبھی کبھار دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی مگر یہ مقصد نہیں ہے اگر کسی کو زیارت ہو گئی تو وہ جنت ہی نہیں ہو جائے گا عمل عمل تو کرنا ہی پڑے گا نہ اس کو جہنم معاف ہو جائے گی بلکہ عمل تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا اگر کسی کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ آج تشریف لاتے ہیں اس کا اس کو اور زیادہ مستعد ہونا چاہیے اس کو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میرے خواب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اب تو میں جاؤں اور سنتوں میں زندہ کروں گا اور اب میں داڑھی رکھوں گا ٹخنے کھولوں گا پانچوں کی نمازیں جماعت سے پڑھوں گا عورتیں ہیں تو وہ اب شرح پردہ کریں گی ڈرامے سے توبہ کریں گی اپنے شوہر کا خیال رکھیں گی کیونکہ عورت کو اگر حکم ہوتا سجدہ کریں تو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں شوہر کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے کل میرا بیان بھی ہے عورتوں میں اپنی خواتین کو لے کر آئیں ساڑھے دس بجے کس مسجد میں جامع مسجد میں ساڑھے دس بجے صبح بیان ہے اس میں مستورات کا بھی انتظام ہوگا اپنی بہن بیوی اور بیٹی کو بھی لے کر آئیں تاکہ وہ وہاں شرعی پردے کی بات سناؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ تو عشا میں کہاں ہے جامع مسجد میں بیان عشا میں بھی ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں بہت بڑے اللہ والے کا الحمد خادم ہوں بڑے بڑے علماء کرام اس فقیر پہ اعتماد کرتے ہیں الحمد اور بہت سے تبلیغی دوست بھی اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں الحمد جو ابھی اجتماع میں بھی ہیں بہت سے میرے دوست جو ہیں اجتماع میں ہیں کراچی اجتماع میں ہم لوگ یہاں پر آ گئے مقصد تو ہے دین پھیلانا کسی بھی طریقے سے دین پھیلایا جا سکتا ہے اللہ والے ان کے غلام و نصیحت سے دین پھیلاتے ہیں تبلیغی جماعت جماعت سے معذن بھی دعوت دیتا ہے دعوت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نظر کی حفاظت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں اس کو جتنی بار بیان کیا جائے میرے شیخ کے بعد مجلس ہوتی تھی روز آنا صبح سے شام تک بات نظر کی حفاظت پہ بیان فرماتے تھے جب ہمیں اتنی توفیق ہوئی کہ بخاری شریف میں آتا ہے زنا العین یا نظر زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی آنکھوں کا جو زنا کرے گا اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے بھائی اس لیے ہمت کر کے جب یہاں سے جب نکلیں ارادہ کر کے نکلیں ہسپتال جا رہے ہیں ارادہ کر کے جائیں کہ مجھے ایک نظر بھی نہیں خراب کرنی ڈاکٹر سے کہتے ہیں مجھے مرد سے سوئی لگوانی ہے نرس سے سوئی لگوانی ہے ورنہ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اپنا <laughs> سارے اپنے جو ہے بیانات بھول جاتے ہیں عورت نرس ہاتھ ہے جوان نرسیں ہوتی ہیں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اتنا ایمان سستا ہے کہ کسی بھی عورت کو پکڑوا دے اپنا ہاتھ <laughs> وہ اپنی جاب کر رہی ہیں ٹھیک ہے ان کی وہ جاب ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے ایسی جاب ذلت والی مردوں کے غلام بنیں گے ایئر ہوسٹس کی جاب مردوں کے غلام بنیں گے عورت کو حکم ہے وہ کرنا فی بھی کرنا اپنے گھروں میں ٹھہری رہے ہیں وہ باہر نکل کے جاب کر رہی ہیں مردوں کا کام ہے روٹی کپڑا مکان مرد کے ذمے ہے کہ وہ عورت کو لا کے پیش کرے چاہے مزدوری کرے ماشاء اللہ ایک بات اور ہے وہ خاص بات ہے وہاں کتنے بجے اچھا وہ یہ بات ہے ہم لوگ جو دین پہ نہیں چلتے اس کی وجہ شروع میں عرض کی تھی کہ مخلوق کا خوف ہے اور برادری کا خوف ہے اور معاشرے کا خوف ہے یہی وجہ ہے سیدھی سیدھی بات ہے معاشرے کا خوف برادری کا خوف دفتر کا خوف اور خاندان والوں کا خوف ہے ان خوف کا کوئی فائدہ نہیں یہ تو قیامت کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے ایک شخص نے وہی میں نے عرض کیا تھا جب ایک شخص نے داڑھی رکھ لی تو تھانوی رحمت اللہ کو عرض کیا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو قیامت کے تم کو رونا نہیں پڑے گا اور یہ فرمایا کہ اور یہ میرے شیخ بات فرماتے تھے ببر شیر ہوتا ہے ببر شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے نا اگر وہ اس طرح ہا ہا کر دے تو سارے بندر لومڑی سائڈ پر ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے تو مومن کو شیر بنایا ہے وہ لوگوں کی لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے کہ اگر میں دین پہ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اور ایک بات اور رہ گئی توبہ کی بات رہ گئی یہ بہت ضروری ہے ہر جگہ مجھے یاد دلا دیا کریں توبہ بیاض ضرور کریے ورنہ لوگ مایوس ہو جائیں گے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں جو شخص توبہ کر لیتا ہے چار شرطوں کے ساتھ پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے توبہ کی شرط بتا رہا ہوں دل میں ندامت ہو پکا ارادہ کرے اس گناہ کو نہیں کروں گا اور کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کرے صرف یہ چار شرطیں ہیں جو ان پر عمل کر لے گا تو قرآن شریف میں آتا ہے ان اللہ خب التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کو اپنا صرف معاف نہیں کرتے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے سبحان اللہ جسے ہم توبہ کر لیں گے نا گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیار بنا لیں گے مگر ہمیں دیکھیں ہمیں اس پہ بھی یقین ہے ہم مسلمان ہیں عالم کے غیب کی یعنی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ابھی جنت دوزخ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہمیں اس پہ یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہی نہ کیا ہو اور بہت بڑے بڑے شرابی جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے پورے شراب انڈیا میں مشہور تھے ہندوستان میں شراب پیتے تھے مگر جب ان کو خبر ملی کہ تھانہ بھون میں بہت بڑے بزرگ ہیں حکیم مولانا شاہ شاہ علی صاحب اللہ کہ مجھ جیسا شرابی بھی وہاں جا سکتا ہے تو ماشاء اللہ بہرحال وہ لمبا وہ قصہ ہے وہ پھر بہرحال وہ گئے اور خانقاہ میں اور پھر ماشاء اللہ شراب سے توبہ کی داڑھی رکھ لی اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے کوئی بھی شرابی اور زانی بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے سچے سے اگر توبہ کر لے کوئی اٹھ کے جائیں لگے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے خالہ سے ملنے جا رہے ہوں بیت الخلا حضرت والا فرماتے تھے خالہ سے بول دو کہ میں خالہ سے مل کے آ رہا ہوں <laughs> بیت الخلا بولتے ہیں نا ماشاء اللہ بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے آپ حضرات حضرت کی کتابیں ہیں نا وہ ہاں۔ یہاں تقسیم کر دیجیے چار امال لے ہیں اور کچھ اچھا سی ڈی بھی ہیں اور میرے شیخ کا وزٹنگ کارڈ بھی ہے اس پہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اپنی اصلاح کی کوئی بات پوچھنا چاہیں اس فون نمبر پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے پوچھ بھی سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے انسان اکیلے تو نہیں چل سکتا گھر بنانا ہوتا ہے اس کے لیے کتنے مشورے کرتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے کتنے مشورے کرتے ہیں ہے نا اوتاک میں کوئی گھر بنا اوتاک بنانا ہے اس کے لیے مشورہ کرتے ہوں گے <laughs> نہیں بھائی مجھے یہاں اوتاق بنانا ہے یہاں زمین خریدنی ہے سب کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو دین پہ چلنے میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اکیلے کوئی چل نہیں سکتا کہ حضرت میں داڑھی رکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے مجھے نظر بچانے میں مسئلہ ہو رہا ہے سی باتیں ہوتا ہے سود سے بچنے مسئلہ ہو رہا ہے مجھے بہت زنا کے خیالات آتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے زنا کے خیالات آتے ہیں مجھے زنا کی اجازت دے دی ہے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے نہیں یا رسول اللہ ماں زندہ ہے مگر اگر اس ماں سے کوئی اجازت چاہے زنا کی تم دو گے فرمایا میں اسے گردن اڑا دوں گا تمہاری خالہ زندہ ہے پھپھی زندہ ہے تو اس فرمایا میں اس کی گردن اڑا غصہ آنے لگا ان فرمایا کہ جب جس سے تم زنا کی اجازت چاہتے ہو کسی کی ماں ہوگی بیٹی ہوگی بہن ہوگی خالہ ہوگی پھپھی ہوگی ہے نا بھائی اس لیے کسی کی ماں بہن بیٹی کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے خوف سے نظر بچا لیں گے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر جائے گا ہمارا سے دعا کر لیتے ہیں یا یا یا یا اللہ اللہ اللہ رحمان صلی علیہ وسلم ہم سب کو معاف اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے سچی توبہ کی توفیق دے دے ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے ایسا بنا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی میرے گناہوں کو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گھروں میں اسلام کو زندہ فرما دے کفر کا ہمارے کفر کا جو غلبہ ہے یہودیوں کی جو مشابت ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہے کھانے کو ہے نہیں مگر ڈیک چل رہے ہیں قرضہ لیا ہوا ہے مگر شادیوں میں گناہ ہو رہے ہیں اے اللہ فضل فرمائیے اور ہمارے گھروں سے منکرات نکال دیجیے ہمارے دلوں سے نکال دیجیے اے اللہ اپنی اتنی محبت دے دے نف سے زیادہ اہل و عیال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما غیروں کی محبت سے دل کو پاک کر دے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل کو بھر دے صحابہ کرام جو دین پہ جان دینے والے تھے ان کی محبت سے دل کو بھر دیجیے اے اللہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج کر دیجیے اے اللہ جتنے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی مدد فرما دیجیے کراچی میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس کی مدد فرما دیے نصرت فرما لیں قبول فرما لیں خوب کروڑوں ہزاروں جماعتیں نکلیں سارے عالم میں اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے اجتماع کو اور یا اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت مساجد مدارس سچے اللہ والے جو تسکی نش کا کام کر رہے ہیں اخلاق کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اللہ میں عالموں کا ادب نصیب فرما اپنے بڑوں والدین کا ادب نصیب فرما ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین سے اور بھی نہ کریں کندھے جھکا کے بات کریں جن کے والدین چلے گئے اے اللہ ان کو کچھ پڑھ کے بخشنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین سے پیر پکڑ کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے ان کو توفیق دے کے والدین کو خوش کر لیں اے اللہ بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا اے اللہ جس جس کا حق دبایا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے اچھے اخلاق نصیب فرما فرما دیجئے دنوں کو آپس میں جوڑ دیجئے اللہ اور یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے خاتمہ ایمان پہ فرما دے خوشیاں ہی خوشیاں دکھائیے عافیت عطا فرما زلزلوں سے بڑی بڑی بیماریوں سے بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما عذاب سے بچا لیجیے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے ہمارے یا اللہ اس پورے نظامانی گاؤں میں ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے اے اللہ ہر گھر سے ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آئیں ہاں، ہر گھر سے شرف پردہ والی میں عورتیں ہوں اور سب کو پردہ کی توفیق دے دے ہر گھر سے ٹی وی نکال دیجیے اللہ سب کو اللہ والا بنا دیجیے ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے اے اللہ کافروں کی محبت دل سے نکال دے یہودیوں کی محبت نکال دے ان کے طریقوں سے بھی محبت شدید نفرت عطا فرما کافروں کے ہر طریقے سے نفرت عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے سے محبت عطا فرما اور یا اللہ سنت و شریعت پہ چلا دیجیے آپ راضی ہو جائیے اور جو تیرے پیارے بندے ان کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے وہ سب اور بہت سے لوگ بیمار ہیں مسجد میں بھی بیمار ہیں میرے گھر والوں میں خاندان والوں میرے شیخ بھی حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامر عالیہ بھی بیمار ہیں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما یہ میرے شیخ دنیا سے چلے گئے عارف بلہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم خاص تھے دونوں چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے اللہ تعالیٰ اور جتنے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ مشاہد زندہ ہیں اور علماء ان سب کی حیات میں برکت عطا فرما دیجیے اللہ کتابیں دے دیجیے اس کو سی ڈی چاہیے اور